من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في ان إن في ذلك لآيات لقوم یا قلول صدق اللہ اور وہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بچھایا اور پھر اس کے اوپر بڑے بڑے پہاڑوں کو رکھا اور پھر اس میں نہروں کو جاری کیا اور پھر ہر طرح کے پھل پیدا کیے جالفی زوجین سنئی اس میں پھل جوڑے جوڑے ہیں یغشل نہار اور اللہ وہ ہے کہ جو رات کو دن کے اوپر ڈال دیتا ہے ان نفیزہ لیا آیات قومی یا تفکرون بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرنا چاہے افلر قطع متجاورات اور زمین میں ملے جلے ٹکڑے ہیں اور انگور کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں کھجور کے باغات ہیں سنوان بعض ملے ہوئے ہیں وغیر و اور بعض جدا جدا ہیں یسقا بماء واحد ایک ہی طرح کے پانی سے ان تمام درختوں کو سیراب کیا جاتا ہے بعضها على بعض الباز العقل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بعض پھلوں کو بعض دوسرے پھلوں کے اوپر کھانے کے لحاظ سے فضیلت والا بھی بنا دیتے ہیں ان فضا القلات القوم یاقلون بلا شبہ اس کے اندر نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو سمجھنا چاہے کل کے سبق میں بھی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتے ہیں کہ دیکھو اس طرح کے بڑے بڑے کارنامے کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں تو اس سے انسان بآسانی اپنے رب کو پہچان سکتا ہے سمجھ سکتا ہے اور جب تک انسان اپنے معبود کو نہیں پہچانتا ہے تو اس نے پھر کچھ بھی نہیں کیا ہے کس لیے وہ دنیا میں آیا ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے کہ انسان <clears throat> اللہ کو وہ پہچان سکتا ہے جس نے پہلے اپنے آپ کو پہچانا ہو نفس شناسی کے بعد خدا شناسی ملتی ہے نفس شناسی تو انسان کے پاس ہے نا نفس اپنا اس میں غور کرے اس کو ہر جگہ میں اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس نظام کو کوئی چلانے والا ہے ذرا سی چیز خراب ہو جائے تو کتنا نظام انسان کا درہم برہم ہو جاتا ہے صرف کھانے کے ہاضمے میں ہی غور و فکر کر لے تو کتنی بڑی مشینری اللہ پاک کے عمر سے یہ کار فرما ہے تو عبداللہ فرماتے ہیں کہ نفس شناسی کے بعد خدا شناسی کی توفیق ہوتی ہے کہ اتنی بڑی چھوٹی سی چیز کو جو شخص نہیں سمجھ سکتا تو اتنے بڑے خالق کو وہ کیسے پہچانے گا اور یہ بات بھی جو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کا زمین کا پھلوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ایک عام سادہ سا ان پڑھ شخص بھی ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے خالق کو پہچاننا ہر کے لیے ضروری ہے بھرے وہ عالم ہو پڑھا لکھا ہو دنیا پڑھا ہو دین پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو اسے اپنے خالق کی پہچان کرنا ضروری ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک <clears throat> مسئلہ پیش ہوا صحابہ نے پوچھا کہ حضرت ہمارے ہاں ایک گنگی نہ بولنے والی ایک باندھی ہے تو ہم اسے کیا سمجھیں گے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے تو اس میں آپ نے فرمایا کہ اس سے آپ اللہ سے متعلق اشارہ کر کے پوچھیں تو اگر اس نے انگلی اوپر کر کے کہا کہ اللہ اوپر ہے تو وہ مسلمان ہے چنانچہ جب صحابہ کرام نے اس گنگی باندی سے پوچھا اشاروں کے ساتھ کہ اللہ کہاں ہے اللہ کون ہے جو بھی ان کا طریقہ تھا پوچھنے کا تو اس نے انگلی اوپر کر کے کہا کہ اللہ میرا وہاں ہے جس کے کانوں میں کوئی آواز نہیں آتی گنگا بہرا دونوں ایک متلازم چیزیں ہیں وہ گنگا وہی ہوتا ہے جو بہرا ہوتا ہے کانوں میں آواز جب جائے تو بہرا پن ختم ہو جاتا ہے وہ اس لیے گنگا ہوتا ہے اسے تو کسی کی کوئی تبلیغ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کسی کی بات کو سن کے پھر وہ اپنا اندازہ بتا سکے کہ میں اپنے خالق کو پہچانتا ہوں جب گنگا شخص بھی اپنی بصیرت سے اپنے رب کو پہچانتا ہے تو اس کو تو اللہ نے ہمارے مقابلے میں کم نعمتیں عطا کی ہیں اور جو نعمت اللہ نے اس سے گویائی کی سماعت کی چھینی ہے اس کے بدلے میں اللہ اس کو آخرت میں اجر دے گا جیسے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس سے میں کریمین لے لیتا ہوں دنیا میں اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں آخرت میں اس کو میں جنت عطا کروں گا کریمین سے مراد نگاہ ہے کہ جس کو اللہ نے نابینا پیدا کر دیا اور وہ صبر کرتا رہا اللہ کے حکم پہ راضی رہا تو اللہ آخرت میں اس کو جنت عطا کرے گا تو یہ بھی جو گونگا شخص ہے ایک نعمت سے معروم ہے اللہ کو اس نے پہچانا ہو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے کہ ایک شخص اگر جنگل میں سیڈوں میں کہیں رہتا ہے اور وہاں کوئی مبلغ اس کے پاس نہیں پہنچا اتفاق سے کہیں دور کہیں اس کی آبادیاں ہیں اور کوئی مبلغ اس کے پاس نہیں پہنچا تو یہ سوال کیا گیا امام اعظم سے کہ کیا اس شخص سے آخرت میں اس کے کے رب بارے میں سوال ہوگا اس کے پاس تو کوئی مبلغ نہیں پہنچا تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں اس سے رب کے بارے میں سوال ہوگا کیوں اس لیے کہ وہ صبح شام دیکھ رہا تھا کہ کتنا بڑا سسٹم چل رہا ہے تو اس سسٹم کو چلانے والا بنانے والا تو کوئی ہے نا یہ سوال اس سے ہوگا اور وہ جب سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی سسٹم بنانے والا چلانے والا ہے تو وہی معبود ہے اور وہی خالق ہے بات یہ ہے کہ ایک تو زمانہ آئے گا حدیث میں آتا ہے کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا اور وہی خوش قسمت ہوگا جو اپنی بکریوں کو لے کر شہروں سے لے جائے گا کہیں دور پہاڑوں میں رہے گا وہاں اللہ اکبر کی اذانے کی آوازیں بلند کرے گا اللہ اللہ کرتا رہے گا بکریوں کو پالے گا ان کا دودھ پی کے زندگی گزارے گا اپنا ایمان وہ یوں محفوظ کر رکھے گا اس طریقے سے فتن کا دور آئے گا کہ حق اور باطل کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا یہی فتنہ ہوتا ہے دوستو تو فرمایا کہ اللہ پاک اپنی نشانیوں کو جو بظاہر بہت آسان چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہر روز روز مرہ کے ساتھ متعلق ہیں اس میں انسان غور و فکر کرے نا کہ یہ چیز کیسے اتنی پیاری بن گئی کس طرح اس کا ذائقہ ہو گیا کیسے یہ آ گئی تو اس کو وہ ہر چیز پتہ بتائے گی کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا کوئی خالق ہے اور اسی سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے وہی مد اللہ وہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا جس کو قرآن مجید نے بہت مقام پہ فرمایا وجہ الفی ہاں رواسیا چودہویں پارے میں فرمایا وہ القافی ہاں رواسیا انتمید ہم نے زمین کے اوپر بڑے بڑے بوجھل وزنی پہاڑ رکھے تاکہ یہ ہلنے نہ تمہیں لے کے کہیں یہ ہلنے نہ لگے تم پر امن طریقے سے اس کے اوپر زندگی گزارو سکون کے ساتھ اپنا کام چلاؤ لیکن جب نافرمانیاں ہوں گی زیادہ تو پھر اللہ پاک کے عمر سے زمین ہلے گی اللہ کو یاد دلانے کے لیے زمین بعض دفعہ ہلتی ہے جسے ہم زلزلہ کہتے ہیں اور بڑے پڑھے لکھے عقل مند بے عقل دانشور وہ کہتے ہیں وہ پڑی ہل گئی جی فلان ہو گیا تو لوگ یوں مطمئن ہو جاتے ہیں پڑی ہل گئی اور پڑی ہلتی ہوتی ہے نا لیکن اس کا کوئی ہلانے والا تو ہے اس سے اللہ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے قبضے میں ہے اور ایک زمانہ آئے گا یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی لپیٹن قدرات سورج کو لپیٹ دیا گیا بس بند آپ کی روشنی ختم تو فرمایا روا اس زمین کے اوپر بڑے بڑے بوجھن پہاڑ ڈالے کوئی ڈالنا چاہے نا خود پتہ چل جائے گا کب سے پاکستان بنا مرگلہ پہاڑ کو کھاٹ کھٹ کے کھٹ کھٹ کے بجری بنا بنا کے ابھی تک تو وہ اسی طرح ہی ہے اور پورا اسلام آباد کیا لاہور تک بجری اور پتن کن کن شہروں تک جاتی ہے یہ تو چھوٹا سا پہاڑ ہے کوئی اتنا بڑا پہاڑ نہیں ہے اور یہ پاکستانی سلسلہ جو یہاں یہاں سے پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے اور کہاں روس تک جا کے ختم ہوتا ہے یہ لمبا پہاڑی سلسلہ ہے ایک چھوٹے سے پہاڑ کو کوئی توڑ توڑ کے ختم نہیں کر سکا تو بات یہ ہے بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ اللہ نے بنایا ایک تو یہ اس لیے ہے کہ زمین ہلے نہیں اور جتنا اوپر پہاڑ ہوتا ہے اتنا ہی نیچے ہوتا ہے جیسے درخت جتنا اوپر ہوتا ہے اتنی اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ انسانی ضروریات بھی وابستہ ہیں کسی میں معدنیات ہیں کسی میں چشمے ہیں کسی میں سونا ہے کسی میں کیا ہے کسی میں دو باتیں تیسرا یہ کہ یہ جو نشیب و فراز ہے یہ پہاڑ اور صحرائی میدانی علاقے ہیں یہ حسن بھی ہے کائنات کا کہ یہ بندہ ایک ہی طرح کی چیز دیکھ دیکھ کے اکتا جاتا ہے کہیں صحرائی زمینیں آ جاتی ہیں کہیں ریت آ جاتی ہے کہیں اور پہاڑ آ جاتے ہیں رواسیہ و انہارا اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کی نہروں سے مراد دریا ہوتے ہیں کہ ہر طرح دریا ہمارا تو چھوٹا سا ملک ہے دوستو دنیا کے نقشے میں بڑا مشکل سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں ہے پاکستان اور لمبا سا ملک ہے لیکن اس چھوٹے سے ملک میں کوئی ایسی نعمت معیاری کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو اللہ پاک نے اس ملک کو عطا نہ کی ہو وہ تو ہم نہ شکر ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نعمتیں کیا ہیں کہاں گلگت دوستو اور کہاں وہ برفانی پہاڑ اور پاکستان کا دوسرا حصہ وہ سمندر وہاں سے پانی پگلتا ہے پورے آپ کے پاکستان میں پھرتا پھراتا لوگوں کی موتاجی کو پورا کرتا ہوا جا کے سمندر میں وہ پانی آرام کرتا ہے تو بادشاہ یہ بہت بڑی نعمت ہے دنیا کے بڑے بڑے ملک کہ ان کے پاس ایک دریا بھی نہیں ہے اور بس اتنا مشکل ہے ان کا نظام چلانا کہ وہ پریشان ہیں اور یہاں یہ تو ایک بات میں میں پھر نہریں کہ دنیا سب سے عظیم جو نہروں کا جال ہے وہ پاکستان پنجاب میں ہے جو پہلے زمانے کی بنی ہوئی ہے وہ ہم سے سنور ہی نہیں سکتی ان کی صفائی بھی نہیں ہو سکتی اور مزید ہم نہریں کیا بناتے وہ انہارا وہ بالکل نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی باتیں ہیں زمین کا بچھانا دریا جاری کرنا اور پھر دیکھو نا کہ اللہ نے کس طریقے سے پانی کے نظام کو سٹور کیا ہے اور سردیوں میں اتنا ضرورت نہیں ہے اور گرمیوں میں دھوپ جب ان چوٹیوں پر پڑتی ہے تو برف پگل پگل کر آ رہی ہے اور ضروریات پوری کر رہی ہے اگر انسان کے بس میں اس کو سٹور کرنا ہوتا تو وہ بھی نہیں ہم تو پتہ نہیں پیدا ہوئے تھے تو کالا باغ ڈیم کا رولا چلا ہوا ہے میرا خیال ہے روانہ ہو جائیں گے تو کالا باغ ڈیم کا رولہ ہی چلتا رہے گا ایک ڈیم نہیں بنا سکتے ایک حوض ہی ہوتا ہے نا جی اپنی زمین میں ایک ڈیم نہیں بنا سکتے تو پانی کو سٹور پہاڑوں کی چوٹیوں پر کیسے کر سکتے تھے یہ اللہ پاک کی قدرت ہے سوچنے والے کو اللہ سمجھ میں آ جائے گا ومن کل الثمرات یہ دیکھو پھر نہریں جاری ہو گئیں زمین زرخیز ہو گئی پھر اس میں ہر طرح کے پھل نکلتے ہیں انسان کی کیا اوقات ہیں وہ اللہ کا کتنا شکر گزار بندہ ہے وہ خود ہر کوئی اپنے آپ کو سوچ سکتا ہے کہ میں اللہ کا کتنا عبادت گزار اور شکر گزار ہوں الانسان والا نفس ہی بصیرہ ولو القا معاذیرہ سورہ جامعہ میں فرمایا کہ انسان اپنے آپ کو اچھی طرح پہچانتا ہے کہ میں کتنا بزرگ ہوں میری کتنی رات کی بیداری ہے کتنی توبہ استغفار ہے کتنا لوگوں کے بارے میں درد ہے کتنا نفع پہنچانے کا شوق ہے کتنی میری ریاکاری ہے کتنی میری لیڈری ہے کتنا میرا اخلاص ہے ہر انسان اپنے آپ کو بخوبی پہچانتا ہے کوئی دوسرا نہ بھی پہچانے تو الانسان والا نفسی بصیرہ ہی تو ہم خود دوستوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ہمارے اوپر کتنی نعمتیں ہیں اور ہم کتنا شکر بجا لاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ایک دو طرح کی پھل دے دیتا تو ہم اللہ تعالیٰ سے زبردستی مزید پھل تو نہیں لے سکتے تھے اگر ایک دو طرح کی خشک میوہ جات اللہ دے دیتا تو ہم اللہ تعالیٰ سے دھرنا لگا کے تو زیادہ پھل تو نہیں لے سکتے تھے کہ صرف دو ہی خشک میوہ جات کیوں ہیں زیادہ کیوں نہیں ہیں اللہ کتنا کریم ہے اتنا مہربان ہے کہ پھلوں کی ان گنت قسمیں ہیں اور اگر کہیں نہیں جا سکتے ہو اسلام آباد کی سبزی منڈی میں آپ چلے جائیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ او بھرے ہوئے ہیں بڑے بڑے گودام سبزیوں سے پھلوں سے یہ کس کے لیے ہیں اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے اللہ کی ایک نورانی مخلوق فرشتے وہ بھی کھانے پینے سے پاک ہیں اور جن وہ بھی یہ چیزیں اتنی نہیں کھاتے وہ کوئی اور ہی مخلوق وہ کوئی اور چیز کھاتے ہیں تو سب سے زیادہ نوازا گیا نعمتوں سے اس انسان کو فرمایا امن کل ثمرات ہم نے ہر طرح کے ہر طرح کے اس کے اندر پھل پیدا کیے ان کے رنگ مختلف ان کے ذائقے مختلف ان کی تاثیر مختلف مزاج مختلف اب گرمیوں کا موسم ہے نا تو پھلوں میں بعض پھل ایسے بنا دیے جن کی تاثیر گرم ہے یہ انسان کی ضرورت ہے نا کیا وہ ساری ٹھنڈی تاثیر والی کہیں کھا کھا کھا کر اس کو نمونیا نہ ہو جائے کہیں اس کا سینہ خراب نہ ہو جائے اب سخت سردیوں کا موسم آئے گا اس میں گرم چیزیں بھی ہیں لیکن ٹھنڈا پھل پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ یہ انسان کے کتنا مہربان ہے اور کس طریقے سے عظیم نعمتیں دے رہا ہے انہی پھلوں میں انہی کھیتیوں میں ان نباتات میں اناج میں ہی انسان غور و فکر کرے تو اللہ اس کو سمجھ میں آئے گا باقی بات انشاءاللہ پیر کو کریں